وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع عمل الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اللہ کے میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخار صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے واقع ایمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ عمل ایمان ایمان کا مزہ اس کو ملے گا ایمان کی چاشنی ایمان کا ذائقہ اسے حاصل ہوگا یا دوسرے لفظوں میں کہیں مسلمان ہونے کا مزہ اس کو ملے گا من رضی باللہ ربن جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو گیا جس نے اللہ کو اپنا رب قبول کر لیا جس شخص نے اپنے یعنی جس شخص نے اپنا رب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کو رب بنانے پر راضی ہے مطمئن ہو گیا وبن اسلام دین شخص نے اسلام کو اپنے لیے دین پسند کر لیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اس کو پسند نہیں پڑتا اچھا نہیں لگتا محمد رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر اور اپنا متدا اور پیشوا اور رہنما تسلیم کر لیا جس شخص نے اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کر لیا آپ نے ساتھ میں اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے مسلمان ہونے کا مزہ اسے حاصل ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی چاشنی ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے خود بے قصل موضوع ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر خوش رہے اور حاضر رہے اللہ رب العالمین کسی انسان کا برا نہیں چاہتا یہی اصل میں سمجھنا ہے اللہ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اللہ نہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور نہ تو رب العالمین ارحم الراحمین کسی کا برا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے اور آپ میں جو ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوا کرتا ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے بات بات جیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حکم دیا کہ فنا امن فنا کی روح قبر کر کے لاؤ اے بزرگ نیک انسان شریعت کا پابندی کرنے والا سال متقل پرہیزگار لیکن ایک ایسی حالت میں مر رہا ہے ٹھیک بار اختیار نہ کوئی اس کا پرسان حال ہے نہ کوئی ادیب واکاری ہے یعنی یہاں تک کہ اس کا حلق موت کے وقت سوکھ رہا ہے کہ ایک کپڑا پانی تک پانے والا کوئی اس کے پاس موجود نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا اور لے جا کر کے رب العالمین نے سامنے پیش کر دیا اسی دن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک آدمی کی روح قبض کرنی ہے ملک موت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو وقت کا سب سے بڑا ڈاکو وقت کا سب سے بڑا بدماش فاسق فاضر ہے لیکن وہ موت اس کی روح ہو رہی ہے ادھر ڈاکٹر کھڑے ہیں ادھر وہ کھڑے ہیں ادھر حکیم ہیں ادھر بیوی ہے ادھر بچے ہیں ادھر خدمت کرنے والے ہیں پانی کوئی پنکھا چل رہا ہے کوئی پانی ہڑپنے دنیا دے رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ کبھی کو لے جا کے رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ملک نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے عالمین مزے کی موت اتنے آرام کی جگہ وہ مر رہا تھا وہاں تو آپ کا ولی نیک بندہ جو دیندار تھا اس کو مرنا تھا اور جہاں آپ کا یہ دیندار فرما بردار بندہ مر رہا تھا جس مصیبت میں کہ ایک کپڑا پانی کو اس کا ہاتھ پیر چندا کرنے والا ایک نہیں ایک کپڑا پانی اس کے حالت میں چپکانے والا نہیں ایسی موت اس بدبختوں کو ملنی چاہیے تھی جو بڑے مزے کی موت مرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری حکمت کا یہی تقاضا ہے تم لوگ حکمت کو نہیں سمجھ سکتے ہم کسی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے بات اصل یہ یہ ہے میرا بندہ جس پر تم کو ترس آ رہا ہے وہ ساری زندگی نیکیاں کر رہا تھا لیکن آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس سے کچھ گناہ بھی سردر تھے تو موت کے وقت ہم نے تکلیف دے دیا تاکہ سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے ہمارے یہاں جب آئے تو پھر نیکیاں ہی نیکیاں اس کے بعد میں برائیاں رہے ہی نہیں اور وہ انسان جو فاسق اور فاضل جس پر تم لوگ کر رہے تھے وہ ساری زندگی ہماری نافرمانی میں گزاری ہے ہمارے نبی کے حق موجودی میں گزاری ہے لیکن کچھ نیکیاں بھی کچھ نے کچھ کر لیا تھا تو میں نے سوچا اس ظالم کی نیکیوں کا بدلا اسے دنیا ہی میں موت کا وقت دے دو میرے بھائیوں اللہ کسی کو ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت ہی بحکمت ہوا کرتا ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو و رحمت خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اسی لیے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے امام ترمیدی رحمت اللہ نے اپنی سرن میں اور امام جابر بن ابي رحمت الله عليه اسم كامل میں بسند صحیح حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن ابدا حتى يؤمن بقدر خيره وشره حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئ وما اخطاه لم يكن ليصيبه او كما قال عليه الصلوۃ والسلام آپ نے شاید فرمایا اے لوگوں یاد رکھو عبد کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تعلیم قدر رہی رہی جب تک اپنی ہر قسم کی تبدیل پر یقین نہ رکھے چاہے اس کو برا نظر آتا ہو یا اسے بھرا نظر آتا ہو اسے نقصان نظر آئے یا فائدہ نظر آئے لیکن اپنے سے فیصلہ نہ کرے بلکہ وہ یہ سمجھے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہماری بہتری ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں رب کا ہمارے رب کا ہمارے حق یہی فیصلہ ہے رب کا فیصلہ سمجھ کر کے اسے اگر خوشی کا موقع ہے تو شکر ادا کرو غمی اور پریشانی کا موقع ہے تو اس وقت صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے رہو آپ نے فرمایا جب تک آدمی کرما پہننے والا اپنے اندر یہ عقیدہ نہ پیدا کر لے تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ آپ نے ساتھ فرمایا کلمہ پہننے کے بعد آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بات پر یقین نہ کر لے انما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه جو اس کو مل گیا ہے جو مصیبت اس پر آ گئی ہے اس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا تھا اور جس سے بچا بچ گیا ہے اللہ رب اللہ جس سے بچ گیا ہے اس کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا مصیبت آئی ہے العالمین میں نازل کی ہے اور اگر خوشی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے بچایا ہے ما یستحندہ من ناس من رہا فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی اے لوگو یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں کسی فضل و کرم سے نماز دیا ہے تو کائنات کے زندے مردے مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں روک محروم نہیں کر سکتے اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری رحمت کو اپنی رحمت سے تم کو محروم کر دیا ہے تو کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں نماز نہیں سکتے ہمیشہ بات پر یقین ہونا چاہیے اور یہی حقیقی ایمان ہے امام احمد بن عمر رحمت اللہ نے اپنی مسند میں امام نفار اپنی مسند میں امام قبائی اپنی مسند میں بسمت صحیح حضرت ابو دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام نے شاہد فرمایا اے لوگو لکل شیئن حقیقہ لکل شیئن حقیقہ وما براہا حقیقت ایمان ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت یہ ہے ہر چیز کسی سے ہر چیز کی کوئی علامت ایک حقیقت ہوتی ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے علامت نشانی ہوتی ہے وبا بڑا حقیقت ایمان نما لم يكن پنکھے جو جو کچھ اسے مصیبت مصیبت اس اس اس اس پر آ گئی ہے دنیا دنیا دنیا دنیا کوئی کوئی کوئی کوئی سے سے شخص میں طاقت کو بچا نہیں سکتی اور جس چیز سے نے اس کو بچا لیا ہے اسے کوئی نواز نہیں سکتا میرے بھائی زمین اور آسمان میں کوئی نہ نوازنے والا ہے آپ کو محروم کرنے والا ہے ایک مومن کو عقیدہ رکھنا چاہیے اور جب تک آدمی اپنے اندر یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں پیدا کرے گا اسے ایمان کا مدا نہیں ملتا اسے ایمان کی حرارت نہیں ملتی اسے ایمان کی چاشنی نہیں حاصل ہوتی اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سننا کے اندر نقل کیا ہے بہت بڑے صحیح نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نمالا اے لوگو لا یجد عبد حرارت الایمان لا یجد عبد حرارت الایمان حتی لیل لئنما اصابہ لم یکن ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد ہزار روزے نماز ادا کرتا رہے نہیں حاصل ہو سکتا ایمان کا ذائقہ ایمان کی مٹھاس ایمان کی نفرت ایمان کی شیرینی اسے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ جب تک وہ اس بات پر یقین نہ کرے انما اصابہ نختیا جس چیز سے وہ محروم ہے اسے کوئی نواز نہیں سکتا اور جس سے نماز کیا گیا ہے دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اس اس سے کو چھین نہیں سکتے میرے گھر ایک مومن اگر دنیا میں امن و امان کی راحت کی اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا راضی ہے اسی لیے

میں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے اس فرمان پر عمل کرنے میں کتنی بھی دقتیں کتنی بھی مشکلات کتنی بھی پریشانیاں آئیں آپ سب کو برداشت کر کے اس پر اس کو بجا لائیں اگر اللہ تعالیٰ کے بعد میں اس قدر آپ اپنی تکلیف برداشت کریں گے اور قربانیاں دیں گے پھر آپ کو دنیا میں عروج نصیب ہوگا کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور کی فرما برداری میں طرح طرح کی مشقتیں اور دشواریاں آپ اٹھا رہے ہیں نمبر دو قدر اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ نصیب میں لکھا ہے جو کچھ آپ کو ادا کیا ہے یا جس چیز سے آپ کو محروم کیا ہے آپ اس حالت میں ہیں اور اس پر خوش رہیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہ فیصلہ کیا ہے گرچہ ہمیں ناگوار گزر رہا ہے لیکن اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا ہمارے حق میں نہیں بہتر ہے اسی لیے رب العالمین کے اس فیصلے پر ہم خوش ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام والسلام نے ساتھ نمایا سب قیامت کے دن سب سے آرام تھا اور سب سے بہتر تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر آتی کوئی نعمت آپ کو ملتی کہیں فتح نصیب ہوئی اولاد نصیب ہوئی جہاں بھی خوشی کا موقع آتا آپ فرماتے الحمد للہ دینے مت ہی تتم اور اگر کوئی تکلیف دے غم کی پریشانی کی خبر آتی تو آپ شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے تب بھی فرماتے الحمد للہ اللہ آپ جس جس حالت میں بھی رہتے کسی کے موت کی خبر آئی شکست کی خبر آئی بیماری کی خبر آئی کسی پریشانی کی خبر آتی تھی تو آپ شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ فرماتے الحمد للہ اللہ اس حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حق ادا کرتے ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک خوبی پیدا کر دے نمبر تین وہ اخلاص توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں توکل میں اخلاص ہونا چاہیے نمبر چار استسلام اللہ اس کے رسول کا اللہ کا جو فرمان آ جائے اپنی گردن پر اللہ جھکا دیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چار چیزیں جب مسلمان کرتا ہے تو دنیا میں اسے عروج نصیب ہوتا ہے اقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى الله اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں ہر فیصلے پر خوش ہوں اور یہ اطمینان رکھنے کی ہاں اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں کیا ہے وہ بہتر ہے قرآن پاک کے اندر ایک مثال ہے اور آپ تمام ساتھی جانتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فیصلہ ہمارے حق سے فیصلہ کیا اس پر ہم خوش رہیں قرآن پاک کی بڑی واضح مثال ہے آپ بتا جانتے ہیں موسا اللہ اور خیر علیہ مسلم دونوں اللہ کے نبی اور پیغمبر راستہ پکڑ کے ساتھ جا رہے تھے جیسے دریا پار کر کے گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسا کو کچھ نہیں بتاؤ اس بچے کو پکڑو اور حضرت کو لے کے چل رہے ہیں پار ہونے کے بعد جیسے کشتی سے اترے گاؤں میں بڑا خوبصورت ہونہار بچہ نظر آ رہا تھا شبل پکڑے اسے قتل کر مار مار کر دکھائی دیا حضرت موسا نے کہا کیا کیا بغیر نفس تم نے اتنا نبی ہو کر کے معصوم کو تم نے قتل کر ڈالا بعد میں کیا فرمایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا رب نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر ڈالو دیکھو اللہ کی حکمت وجہ کیا ہے یہ بچہ آگے چل کر کے کافر بنتا اور اتنا ماں باپ کے دلوں میں محبت یہ کر چکا ہے ماں باپ کے دلوں میں اس کی اتنی محبت تھی کہ با ماں باپ بھی اس کو بہت بنانے کے بجائے محبت میں ماں باپ بھی اس کے ساتھ کافر بن جاتے اسی لیے ہمارے سب نے حکم دیا اس بچے کو قتل کر دو تاکہ باپ ماں باپ کا ایمان باقی رہ جائے میرے بھائی پتا نہیں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں رب کی اس میں کیا ہماری بھلائی ہے کیا خیر ہے رب العالمین جانتا ہے انسان کو علم نہیں اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہو گئے تو اس کے بڑے فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ تو یہ میرے بھائی ہمیشہ آپ بڑے سکون کی راحت کی امن و امان کی خوشی کی زندگی گزاریں گے دوسرے لفظوں میں کہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گا کبھی آپ کو ٹینشن سے بات رہیں گے آج ساری بڑا ٹینشن کی ہے دماغ خراب ہو رہا ہے ٹینشن کی وجہ پر ہاتھ اٹیک ہو رہا ہے ٹینشن کی وجہ پر شوگر ہو رہی ہے دراصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے امن و امان کو دل کے سکون کو نفس کی راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ پھر ریبا والیتیم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر تم راضی رکھو رہو ہے تو رضی اللہ

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راضی برابر رکھے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے راضی ہو تیرا ہی کا مزہ دے دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دے سے راضی رہنے کے اللہ کے فیصلے پر الہ آدمی ہم نے جو بیمار ہو سکا کن یتا فرما جو پریشان خال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بکروز ہیں ان کے کرم کو ادا کرا دے جو کفر و شرک میں مبتلا ہے اللہ انہیں محل و تب سنت بنا دے الہ عالمین ہم نے جو دین سے دور اللہ تعالیٰ انہیں دین کے قریب کر دے